السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ برادن اسلام ہم آپ کے سامنے دو عالموں کا مکالمہ اور سوال جواب پیش کرنے جا رہے ہیں دونوں کا دعویٰ ہے کہ علماء دین ہیں اور وہ دونوں بھی قاسمی ہیں لیکن دیکھیے ان دونوں کے بیان میں کتنا فرق پایا جا رہا ہے اور فیصلہ ہم آپ کے عدالت میں چھوڑ رہے ہیں کہ آپ لوگ ان کے سوال اور جواب کے سننے کے بعد اللہ تعالیٰ جو آپ کو شعور جو آپ کو علم عطا کیا ہے اس سے آپ فیصلہ کر لیجئے کہ کس کی بات میں حقانیت ہے اور کون باطل کی طرف دعوت دے رہا ہے ونعوذ بالله من من شرور أنفسنا ومن ومن سيئات أعمالنا يهده الله الله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 بنگلور کے احباب نے ان کی کچھ کیسٹیں مجھ تک پہنچائیں میں نے وہ تمام کیسٹیں سنی پوری تقریر میں قرآن اور حدیث کا کہیں پتہ نہیں صرف اور صرف اہل حدیثوں کو گالیاں دی گئیں اور انداز بالکل بازاری ہے کم سے کم یہ انداز تقریر کسی عالم کا نہیں ہو سکتا ارے کمینے انگریز کا بچہ انگریز کی اولاد بتائیے یہ انداز تقریر اور یہ انداز تکلم کسی عالم کا ہو سکتا ہے انگریز کی ضروریت اور انگریز کی اولاد کا یہی انجام ہوا اب آپ کے سامنے کلام کرنے جا رہے ہیں مولانا سید انظر شاہ قاسمی جو مسلک حنفیت کے نمائندے ہیں اور ان کی زبان دیکھیے کہ کس طریقے سے چل رہی ہے یہ قینچی بھی بہت آہستہ چلتی ہے لیکن اس سے زیادہ ان کی زبان چل رہی ہے سماعت فرمائیے کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں اور کس کے حق میں یہ پھول برسا رہے ہیں یا گالیاں کمینوں انگریز کی ضروریت اور انگریز کی اولاد کا یہی انجام ہوا اتنا سستا ہو گیا انگریز کی اولاد انگریز کے بچے کہ تو قرآن اور حدیث سمجھنے پر آ گیا ہنفی لونڈوں سے ہنفی غنڈوں سے ہنفی اوباشوں سے کہتا ہوں کیوں جاتے ہو طوائف خانے کیوں جاتے ہو رنڈی خانے کیوں جاتے ہو بدکاری کے اڈوں پر ایک کام کرنا چار مینار آٹھ مینار میں جا کر اہل حدیث کے مسلک کو قبول کر لینا اہل حدیث کے مسلک کو قبول کرنے کے بعد شیعہ اور اہل حدیث کے طریقے پر مدعا کر لینا ایک ایک نئی ایک ایک خوبصورت لڑکی ان کے مسلک میں حلال ہے شیعہ کی طرح خوب مزے لینا خوب لطف اندوز ہونا اور اس کے بعد کہنا ٹھیک ہے تمہارے مسلک کو اچھی رات دیکھ لیا الوداع کہنا توبہ تو کرنا پھر حنفی بن کر آ جانا اور کمینے انگریز کے بچے ایسے کسی کمینے کو بلا کر لاؤ اور کہو کوئی شیخ چودہ عورتوں سے نکاح کیا ہو اس میں تیری اما سے بھی نکاح ہو تیری بیٹی سے بھی نکاح ہو تیری بہن سے بھی نکاح ہو ہم اس کی ویڈیو گرافی کریں اور ویڈیو گرافی کر کر دوسروں کو دکھائیں دیکھو مکے میں دین آیا شیخ نے چودہ نکاح کیے تیری اما اور تیری بیٹی اور تیری بہن سے نکاح کیا اور بھی غیر مخلدوں کو کہو کہ تم بھی اپنی مائیں شیخوں کو دے دیں شیخوں کے بستروں کے حوالے کر دیں کیوں دین وہاں پر آیا ہے نا ان کے بستروں میں سونے والیاں کیا تیری بہنیں اور تیری لڑکیاں ہیں آئیے اب ہم سنتے ہیں کیا اہل حدیث سچ مچ ان گالیوں کے مستحق ہیں یا یہ گالیاں ان کے حق میں بے بیجا دی جا رہے ہیں کیا اس کا بھی کوئی جواب ہے یا نہیں آئیے اب خاصم جلال الدین خاصم صاحب کے زبانی ہم اس کا جواب سنیں بستروں میں سونے والیاں کیا تیری بہنیں اور تیری لڑکیاں ہیں بتائیے یہ انداز تقریر اور یہ انداز تکلم کسی عالم کا ہو سکتا ہے تمام کیسٹوں میں اہل حدیثوں کو جی بھر کر کے انہوں نے گالیاں دی ہیں ان کے اس عمل کے تعلق سے حدیث رسول کیا بولتی ہے حدیث ملاحظہ وار عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله کفر رواہ مسلم فی کتاب الایمان حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کو کتاب الایمان میں لائے ہیں راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی مسلمان کو گالی دینا فسق ہے گالی دینے والا فاسق ہے اور کسی مسلمان سے قتال کرنے والا کافر ہے اس حدیث پاک کی روشنی میں مسلمانوں کو گالیاں دینے والا فاسق ٹھہرتا ہے اب ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کیا اہل حدیث مسلمان ہیں کہ جو اہل حدیث کو گالی دے وہ فاسق ہے تو آئیے ہم یہ ثابت کر دیں کہ اہل حدیث مسلمان ہے حدیث پاک ملازہ ہو وان انس سبالی کی رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تغفر الله في ذمته رواه مسلم في كتاب الإيمان ورواه البخاري في كتاب الصلاة حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی ہماری نماز پڑھے کون سی نماز جو نبی کی نماز تھی جو صحاب کرام کی نماز تھی اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ہماری نماز پڑھی الحمدللہ اہل حدیث نبی کی نماز پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں صحابہ کرام کے طریقے پر نماز پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں اور جو ہمارے قبلے کا رخ کرے ظاہر ہے کہ اہل حدیث کا اور کوئی قبلہ ہے ہی نہیں سوائے اس قبلے کے جس قبلے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ بنایا گیا اور جو صحابہ کرام کا قبلہ تھا وہ عقل زبی اور جو ہمارا زبیحہ کھائے ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحاب کرام کا زبیحا کیا تھا بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے حلال جانور کو ذبح کرنا یہ تھا صحاب کرام کا زبیحا الحمد ہم اسی طریقے کا زبیحہ استعمال کرتے ہیں اگر یہ تین چیزیں کسی آدمی میں ہوں جو ہماری نماز پڑھے ہمارے قبلے کی طرف رخ کرے اور ہمارا زبیہ کھائے اس کے بارے میں فرمایا گیا فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ الَّذِي لَهُ زِمَّةُ ذمت اللہ و ذمت رسولی تو ایسا آدمی مسلمان ہے اور اس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا ذمہ ہے تو تم اللہ اور اس کے رسول کے ذمے کے اندر کوئی گڑبڑی مت کرو اس حدیث پاک سے یہ ثابت ہوا کہ اہل حدیث الحمد مسلمان ہیں ثابت یہ ہوا کہ اہل حدیث کو گالی دینے والا فاسق اور ان سے قتال کرنے والا کافر اہل حدیث کو گالی دینے والا فاسق اور ان سے قتال کرنے والا کافر کفر کا مرتکب ہے یہ تو تھا گالی کا جواب پہلی گالی کا ارے کمینے کا جواب انگریز کی اولاد ہیں ہم اب آئیے حدیث پاک کی طرف کیا ہم انگریز کی اولاد ہیں پہلے میں ایک حدیث پاک پیش کر دوں جسے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کتاب العلم میں لائے پہلے اس حدیث کا ترجمہ دیکھ لیں روایت اس طرح ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِ منصورین لا يزرهم من خزلهم حتى تقوم الساعة قال محمد بن اسماعيل وقال علي بن المديني هم اصحاب الحديث رواه الترمذي في كتاب الفتن یہ روایت امام الترمذی رحمت اللہ علیہ کتاب الفتن میں لائے حضرت معاویہ ابن قرہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں ان کے باپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شام کے لوگ خراب ہو جائیں تو تمہارے اندر کوئی بھلائی نہیں تمہارے کوئی خیر نہیں اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ مدد کیا جانے والا رہے گا جس کی مدد کی جائے گی اور مخالفت کرنے والوں کی مخالفت امت کے اس فرقے کو امت کی اس جماعت کو امت کے اس گروہ کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا قیامت تک ضرر نہیں پہنچا سکتا اور یہ فرقہ قیامت تک رہے گا اس حدیث پر تبصرہ کرتے ہوئے امام المحدثین حضرت محمد ابن اسماعیل البخاری اور ان کے استاد محترم مشہور ناقد حدیث مشہور محدث علی ابن مدینی دونوں کہتے ہیں کہ اس طائفہ سے مراد اس گروہ سے مراد اصحاب الحدیث ہے ہم اصحاب الحدیث یہ اہل حدیث ہیں اب بتاؤ جب اہل حدیث حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق ان کے استاذ علی ابن مدینی کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ٹھہرتے ہیں تو پھر انگریز کی اولاد کیسے ہوئے حضرات امید کے آپ کے دماغوں سے یہ شک جاتا رہا ہوگا اللہ کسی مسلمان کو گالی دینا یہ بہت بڑا فسق ہے اور بہت بڑا جرم ہے اور الحمد یہ بھی ثابت ہو گیا کہ اہل حدیث ایک مسلمان ہے اور اہل حدیث کو گالی دینا بہت بڑا جرم ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی واضح ہو چکا کہ اہل حدیث انگریز کی اولاد نہیں اور ان کا وجود اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے رہا ہے اور اب تک چلا رہا ہے انشاءاللہ اللہ قیامت تک چلتا رہے گا لیکن لیکن دیکھیے مولانا سید انظر شاہ قاسمی صاحب لوگوں کو کس طرح گول مول باتیں کر کے پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں اور آئیے آگے دیکھیں کہ ان کی چٹیلی زبان کیا کہنا چاہتی ہے اس لبابی مسجد کے قریب میں ایک مسجد ہے اسے کہتے ہیں لوگ اہل حدیث کی مسجد تو یہ اب نہ بنی تو ڈیڑھ سو سال پہلے پوری دنیا کے اندر اہل حدیث کی نہ کوئی مسجد نہ اہل حدیث کی تصنیف کی ہوئی کوئی کتاب نہ ان کا شائع کیا ہوا کوئی ترجمہ نہ قبرستان کے اندر کوئی مرد مردہ کہ جو اہل حدیث کے نام سے دفن ہوا ہو ستر سال سو سال پہلے اس مذہب کا اس مسلک کا کوئی وجود نہیں تھا سو سال پہلے پوری دنیا میں ایک مسجد بتا دیں کہتے ہیں یہ مسجد قاسمیوں کی مزاج کی ہے یہ مسجد دیوبندیوں کی مزاج کی ہے یہ مسجد تبلیغی مزاج کی ہے یہ مسجد بریلوی مزاج ہے نہیں تو آپ ایک مسجد سو سال پہلے کی یہ بتا دو یہ اہل حدیث غیر مقلدوں کی مسجد ہے ایک مدرسہ بتا دو ایک کتاب بتا دو کہ یہ غیر مقلدوں نے سو سال پہلے اس کتاب کو لکھا ہے بے حدیث آئیے سنتے ہیں کہ جو کچھ انظر شاہ قاسمی صاحب نے جو کلام کیا ہے کیا اس میں کوئی حقانیت ہے یا یہ پورا پورے کا پورا باطل ہے آئیے سنتے ہیں جلال الدین قاسمی صاحب کے زبانی حدیث حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق ان کے استاذ مدینی کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ٹھہرتے ہیں تو پھر انگریز کی اولاد کیسے ہوئے غور کرنے کی بات ہے ایک روایت اور لے لیں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا تفسرہ اس کے اوپر وہ حدیث ملاحظہ ہو وان عبد الله بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لا یاتین علی امتی ما تعالی بنی اسرائیل حد من نال بن نال حتى ان كان منهم من اتى امه علانیہ لکان فی امتی من يصنع ذلك وان بنی اسرائیل تفرقت إلى ثنتين وسبعين ملة وتفترق أمتي إلى ثلاث وسبعين ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي رواه الترمذي في كتاب الإيمان باب افتراق هذه الأمة وقال أحمد بن حنبل رحمه الله إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے اوپر وہی کچھ آنے والا ہے جو اس سے پہلے بنی اسرائیل کے اوپر آ چکا ہے یہاں تک کہ اگر بنی اسرائیل کے کسی بدبخت نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہوگا تو اس امت میں بھی وہ آدمی ہوگا جو ایسا کام کرے گا اور آگے آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل یہ بہتر فرقوں میں بٹ گئے اور میری امت فرقوں میں بٹ جائے گی کلہم سارے سارے کے فرقے جہنمی ہوں گے سوائے ایک فرقے کے کہ وہی وہی ناجی ہوگا جنتی ہوگا پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول اس فرقے کا نام کیا ہوگا آپ نے نام نہیں بتایا منہج بتایا کہ طریقہ کار سے پہچان لوگے وہ فرقہ کون سا ہوگا جو ناجی ہوگا اور جو جہنم سے نجات پانے والا ہوگا منہج بتایا گیا ما انا علیہ واصحابی جو میرے طریقے پر ہوگا اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا یہ منہج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہے حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ اس حدیث کی روشنی میں فرماتے ہیں اگر اس حدیث سے مراد اہل الحدیث نہیں ہے ما انا علیہ و اصحابی سے مراد اگر اہل الحدیث نہیں ہے علم یکونو اہل الحدیث فلا ادری منہم تو میں نہیں جانتا کہ وہ کون ہیں یہ حدیث بھی بتا رہی ہے کہ اس فرقے سے اور اس جماعت سے مراد بحمد اللہ اہل الحدیث ہی ہے ایک روایت حضرت صوبان کی جسے امام ابن ماجہ رحمت اللہ علیہ باب و اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن ماجہ ملا ہے روایت اس طرح ہے وان صوبان اس حدیث کو ملا لیں بات بالکل واضح ہو جاتی ہے وان صوبان رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تزال طائفة من امتی على الحق منصورین لا يزرهم من خزلهم حتى یاتی امر اللہ عز و جل رواہ ابن ماجہ فی باب اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث پر ذرا رک کر میں ذرا کچھ شرح و بست کے ساتھ کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ برابر رہے گا کس پر رہے گا الحق حق کے اوپر رہے گا منصورین اللہ کی طرف سے اس کی نصرت و تائید ہوگی اور لا یزرہم من خزلہم ان کو رسوا کرنے والے ان کو بدنام کرنے والے خزلان کے معنی رسوائی بدنامی ان کو بدنام کرنے والے جھوٹے پروپیگنڈوں کے ذریعے انہیں رسوا کرنے والے بدنام کرنے والے انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی کا امر آ جائے یعنی قیامت قائم ہو جائے یہ روایت ابن ماجہ باب و اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے پہلی چیز قابل غور ہے لا تزالو جانتے ہیں لا تزالو کا مطلب کیا ہوتا ہے جیسے کہا جائے عربی میں جب زالہ کے اوپر ما داخل کیا جاتا ہے تو اس سے ہمیشگی اور استمرار بلا سمجھا جاتا ہے کہ کوئی چیز ہمیشہ ہو رہی ہے بیچ میں کٹ اپ نہیں ہے ایسے موقع پر عربی میں ما زالا کا استعمال ہوتا ہے مثلا میں یہ کہوں ما زالا زید زید ہمیشہ مالدار رہا یعنی وہ زندگی بھر مالدار ہی رہا زندگی کے کسی مرحلے میں وہ مفلس نہیں ہوا یعنی کانٹینیوڈ برابر رہا اور بلا انکتا رہا استمرار بلا انکتا زندگی کے کسی مرحلے میں وہ مفلس نہیں ہوا ما زال زید غنی زید ہمیشہ غنی رہا استمرار ہے غنا کے اندر اور بلا انقتا ہے کہیں کٹپ نہیں ہے وہی لفظ یہاں استعمال کیا گیا لا تزالو برابر رہے گی یعنی استمرار بلا انقتا اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ جماعت تھی یا نہیں تھی تھی ورنہ لا تزالو کا مفاد ہی سمجھ میں نہیں آئے گا صحاب کرام کے زمانے میں وہ جماعت تھی یا نہیں تھی ورنہ تزالو کا مفاد سمجھ میں نہیں آئے گا تابعین کے زمانے میں وہ جماعت تھی تھی ورنہ لا تزالو کا مفاد سمجھ میں نہیں آئے گا تبا تابعین کے زمانے میں تھی تھی زندگی کے اور دنیا کے ہر دور میں وہ جماعت رہی ہے تو صحاب کرام کے زمانے میں وہ جماعت تھی رسول کے زمانے میں وہ جماعت تھی تابعین کے زمانے میں وہ جماعت تھی تبا تابعین کے زمانے میں تھی زندگی کے ہر دور میں دنیا میں وہ جماعت ہمیشہ موجود رہی ہے کبھی دنیا کسی لمحے اس جماعت سے خالی نہیں رہی ہے ورنہ اللہ تزالوں کا مفاد نہیں سمجھ میں آئے گا اب بتائیے حنفیت اس سے مراد ہو سکتی ہے شافعیت مراد ہو سکتی ہے ہمبلیت مراد ہو سکتی ہے مالکیت مراد ہو سکتی ہے ہاشا وکلا نہ حنفیت مراد ہو سکتی ہے اس لیے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سن اسی ہجری کے اندر پیدا ہوئے ہیں اور انتقال آپ کا ایک سو پچاس ہجری میں ہو رہا ہے اس کے بعد ہنفی مسئلہ وجود میں آیا ہے تو امام ابو حنیفہ کے بعد جب حنفی مسلک وجود میں آیا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بعد کی بات ہے اس سے پہلے ایک جماعت تھی اس لیے کہ لا تزالوں کا مفاد یہی کہہ رہا ہے کہ اس سے پہلے وہ جماعت موجود تھی اور دنیا کبھی اس جماعت سے خالی نہیں رہی اب دیکھیے حضرت امام ابو حنیفہ اسی میں پیدا ہوتے اسی سے پہلے یہ جماعت موجود تھی سوال ہے کون سی جماعت تھی حنفیت تو تھی نہیں اس لیے کہ اسی کے بعد مسئلے کا حنفی بنا ہے اور حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ پیدا ہوتے ہیں سن ترانوے میں سن ترانوے وہ ہجری ہے جب محمد ابن قاسم نے ہندوستان کے اوپر سندھ کے اوپر حملہ کیا ہے ظاہر ہے کہ آپ کے بعد مالکیت بنی مالکی مسلک بنا اس سے پہلے مالکی مسلک تھا ہی نہیں لہذا مالکیت مراد نہیں ہو سکتی امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کی پیدائش ایک سو چونسٹھ کے اندر ہو رہی ہے ایک سو چونسٹھ کے بعد جب محمد ابن قاسم نے ہندوستان کے اوپر سندھ کے اوپر حملہ کیا ظاہر ہے کہ آپ کے بعد مالکیت بنی مالکی مسلک بنا اس سے پہلے مالکی مسلک تھا ہی نہیں لہذا مالکیت مراد نہیں ہو سکتی امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کی پیدائش ایک سو چونسٹھ کے اندر ہو رہی ہے کے بعد مسلک حنبلیت وجود میں آیا ہے اس سے سے پہلے وہ جماعت موجود تھی اسی طریقے حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی پیدائش ایک سو پچاس میں ہو رہی ہے یعنی جس سال حضرت امام ابو حنیفہ کا انتقال ہو رہا ہے اسی سال حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ پیدا ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی پیدائش کے بعد شافعی مسئلہ وجود میں آیا اور حدیث پاک کہہ رہی ہے کہ دنیا کبھی اس جماعت سے خالی نہیں ہوئی اس لیے وہ جماعت موجود تھی خود یہ حدیث بتا رہی ہے کہ اس سے مراد حنفیت نہیں ہے اس سے مراد مالکیت نہیں ہے اس سے مراد حنبلیت نہیں ہے اس سے مراد شافعیت نہیں ہے پھر کون سے لوگ مراد ہیں کون سی جماعت مراد ہے وہی جماعت مراد ہے جسے حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نے اصحاب الحدیث کہا ہے حضرت علی مدینی نے اصحاب الحدیث کہا ہے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اہل الحدیث کہا ہے ایک پہچان تو یہ ہوئی کہ ہمیشہ رہے گی دوسرا نقطہ یہ معلومات طائفتن ایک ہی جماعت رہے گی یہ چار برحق کیسے ہو سکتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جماعت رہے گی یا چار چار کو برحق بول رہے ہیں یہاں کہیں گے ایک جماعت رہے گی چار چار جماعتیں ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چاروں جماعتیں مراد نہیں ہے اس لیے کہ طائفہ کی قید ان چاروں کو الگ کر رہی ہے وہ کوئی دوسرا ہی طائفہ ہے وہ کوئی دوسرا ہی کرو ہے وہ کوئی دوسری ہی جماعت ہے یہ طائفہ کا مفاد ہوا لا تزالو کا مفاد سمجھ میں آیا تو کا مفاد سمجھ میں آیا آگے بڑھیے لاتو تو جماعت وہی کرو حق کے اوپر ہوگی حق کے اوپر ہوگی وہ بقیہ سارے لوگ ناحق پر ہوں گے وہی جماعت سرات مستقیم پر ہوگی اور منصورین کا لفظ قابل غور ہے اللہ کی نصرت و تائید اس جماعت کے ساتھ ہوگی ایک اہل حدیث اگر کسی گلی میں موجود ہو چند سالوں کے اندر ایک جماعت بن جاتی ہے یہ اللہ کی نصرت و تائید نہیں تو اور کیا ہے ایک اہل حدیث کسی گلی میں موجود ہو کسی محلے میں موجود ہو اللہ کی نصرت و تائید دیکھیے کہ پوری جماعت بنا لیتا ہے مخالفین خوف سے کاپتے رہتے ان کے پروپیگنڈے ان کی گالیاں اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے پاس ان سے لڑنے کے لیے دلائل نہیں ہے حضرات شیخ جلال الدین قاسمی صاحب جو دلائل دیے ہیں اور ان کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ جب اہل حدیث جب ایک اہل حدیث کسی گلی کوچے میں ہوتا ہے تو اس سے تمام حنفیت ڈر جاتی ہے اور چلانے لگتی ہے اور اس اس اہل حدیث کو اپنے مساجد سے ہٹانے کی کوشش کرتی ہے آئیے دیکھیں کہ مولانا سید انضر شاہ قاسمی صاحب اسی بات کو اپنی زبان سے کیسے تصدیق کر رہے ہیں گھس جاتے ہیں انگریز انہیں پھوٹ ڈالنا آتا ہے انہیں اسلام کے نام پر مٹنا نہیں آتا ضرورت ہے کہ امت مسلمہ کے اندر افطراک اور امت مسلمہ کے اندر جو ہے انتشار ختم ہو کر اتفاق اور اتحاد پیدا ہو یہ اتحاد اور اتفاق پیدا کرنا ہے تو یہ نام نہاد مبلغ ہیں عیسائیت کے انگریزیت کے ان کو اپنے محلوں میں پھٹکنے نہ دیں اپنی مسجدوں کے اندر بورڈ کہ ان مسجدوں کے اندر انگریزوں کے بچوں کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے نکال کر پھینک دیں آئیں گے نماز پڑھنے کے بہانے پھر رفتہ رفتہ دوستی کریں گے ہمارے بھائیوں سے پھر ان کے دلوں میں فتنہ ڈالیں گے کہ صاحب تم محمدی نماز پڑھو گے یا حنفی نماز پڑھو گے آئے گا نا تو فتنہ ڈالے گا مسجدوں میں بورڈ لگا دیں صاف انگریز کی ضروریت ناٹ الوڈ انگریز کے بچے آنے کی اجازت نہیں محلے میں نہ لائیں دکانوں میں نہ لائیں بات کرنا چاہیں واپس بھیج دیں آنکھیں بند کر کر ہم نے بزرگوں کو مانا ہے اکابر کو مانا ہے خوف سے رہتے ان ان کے پروپیگنڈے کی گالیاں اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے پاس ان سے لڑنے کے لیے دلائل نہیں ہے کہیں میں نے پڑھا تھا ماڈرن دور میں گالیاں آگے سائنڈ آف ہے سائن آف انٹروگیشن ماڈرن دور میں گالیاں کس کو بولتے ہیں جواب دیتا ہے تمام دلائل کے خاتمے کا اعلان ایمہ اکرام کو گالیاں دینے والا ملکہ وکٹوریا کی ناجائز اولاد انگریز کے بچے اہل حدیث غیر محقلت لا مذہب تولا ایمہ کو گالیاں دینے والا بزرگان دین کو گالیاں دینے والا اکابرین پر سے اے تمام داڑی والے مسلمان کو آپ ایک چیئر پر بٹھائیں اور اس داڑی والے خبیص غیر مخلط کو چیر پر بٹھائیں اللہ کی قسم وہ بے نمازی ہوگا داڑی والا مسلمان چہرے پر نور ہوگا اور جو داڑی والا غیر مخلط ہوگا چہرے پر یہودیوں کی لانت برس رہی ہوگی ڈرم دور میں گالیاں کس کو بولتے ہیں جواب دیتا ہے تمام دلائل کے خاتمے کا اعلان اچھا۔ یہ ماڈرن دور میں گالیاں یہ یہ قاسمی صاحب کا جواب ہے یعنی جو آدمی گالیوں پر اتر آئے دلیل ہے اس بات کی کہ اس کے پاس دلائل ختم ہو چکے ہیں ماڈرن دور میں گالیاں جواب تمام دلائل کے خاتمے کا اعلان تو ایک محلے میں اگر کوئی اہل حدیث ہو اللہ تبارک و تعالی کی نصرت و تائید اس کے ساتھ ہوتی ہے ایک رہتا ہے پوری جماعت بنا لیتا ہے اگلا ٹکڑا دیکھیے لا يزرهم من خالفهم اس ٹکڑے سے دو باتیں معلوم ہوئی بلکہ یہ کہہ لو کہ تین باتیں معلوم ہوئی ایک تو یہ کہ ان سے مخالفت لوگ کرتے ہی رہیں گے ان سے جھگڑا ہوتا ہی رہے گا اور یہ برابر جھگڑتے رہیں گے جہاں دیکھو لڑ رہے ہیں جہاں دیکھو دلائل پیش کر رہے ہیں اور جھگڑا ہو رہا ہے یہ حدیث پاک بتا رہی ہے کہ یہ برابر جھگڑتے رہیں گے اور مخالفت برابر ہوگی چپ ہو جائے تو مخالفت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ لفظ بتا رہا ہے من خالف کا کہ یہ چپ نہیں بیٹھیں گے جھگڑا کرتے رہیں گے مخالفت ہوتی رہے گی پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ یہ چپ نہیں بیٹھنے والے مخالفت ہوگی کیوں اس لیے کہ چپ چاپ نہیں بیٹھیں گے بولتے رہیں گے اور جب بولیں گے تو مخالفت ہوگی اور حدیث پاک بتا رہی ہے مخالفت ہوگی لیکن مخالفت کا کوئی اثر اس جماعت کے اوپر نہیں ہوگا لا یزرہم کون لوگ ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے من یزرو کا فائل ہے جو ان کی مخالفت کریں گے کسی بھی میدان میں ان کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے چاہے وہ دلائل کا میدان ہو تکلیف نہیں پہنچا سکتے یہ بھی ایک نکتہ نکلا اس حدیث پاک سے دلائل لے کر کے بیٹھیں گے تو ان کے پاس لچر پوچ اور باطل دلائل کے سوا اور کوئی بات نہیں ہوگی ایک باری کا حضرات ابھی آپ سنیں گے کہ ان کے پاس باطل اور لچک کو دلائل کے سوا <clears throat> دلائل کس کس قسم سے یہ پیش کرتے ہیں اور آئیے دیکھیے آئیے سنیں کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے کس طرح سے مذاق کرتے ہیں اور یہ انظر شاہ انظر شاہ صاحب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو ڈرامٹک انداز میں پیش کر کے لوگوں کو کیسے سیدھے راستے سے بھٹکانے کی کوشش کر رہے ہیں آئیے سنیں گے ایک باری کا بخار چڑھا ہوا ہے ارے بڑا گمبھیر ہے بھی مسئلہ بہت ہی گمبھیر ہے سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیگم صاحبہ کو فرمایا اپنا دودھ ان کو پلا دینا یہ آپ کے جو ہے رضائی اولاد ہو جائیں گے اور پردہ ختم ہو جائے گا بخاری شریف کی روایت ہے اب بخاری پر عمل ہے اب کوئی لمبی دو گز کی چار گز کی داڑھی والا کوئی غیر مقلد تمہارے گھر پہنچ جائے اور پردہ کرنا مشکل ہو جائے اب وہ دودھ پلانے کے لیے تمہاری بیگم صاحبہ تیار ہو جائے اب اس گود میں لے کر تو چھوٹے بچے کی طرح دودھ نہیں پلا سکتے یا میرا ذات تو نہیں اب دو ہی شکلیں یا تو کھڑا ہو کر دودھ پیے گا یا جو ہے بسترے پر لیٹ کر دودھ پیے گا غیر مقیرے کی دو شکلیں گود میں تو نہیں پی سکتا کھڑے ہو کر پیے یا جو ہے بسترے پر لیٹ کر پیے ان کمبختوں کو بتاؤ کہ چار اگست کی داڑھی والا غیر مقلد اور جب جھوم جھما کر وہ داڑھی کے بال اس کے سینے پر پھرے گے تو پھر تیری عورت کی کیا کیفیت پیدا ہو جائے گی بعض آ جا حدیث کے ظاہر پر عمل کرنے سے حدیث کے ظاہر پر تجھے عمل کرنا ہے تو جوتیوں سمیت بخاری شریف کی روایت ہے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتیوں کے ساتھ نماز پڑھا پڑھی ہے آپ نے تو جوتیوں کے ساتھ نماز پڑھ اور اپنی نواسی کو کندھے میں ڈال کر نماز پڑھ اور اٹھنی کے پیشاب کو پی لے گدی پر سوار ہو جا حیث کے خون کو روٹی سے لگا کر کھا لے منی کو جو ہے بریڈ سے لگا کر کھا لے عورت کی شرمگاہ کو کھلا رکھ کر نماز پڑھ لے سنا آپ نے انظر شاہ خاسمی صاحب نے کس کس انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کی توہین کی ہے اتنے کھلم کھلا توہین ایک غیر مسلم ایک یہود اور نصارہ بھی نہیں کیا ہے لیکن یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے اور یہ اپنے آپ کو عالم دین کہتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کا مذاق اڑایا ہے کیا یہ کوئی مسلمان برداشت کر سکتا ہے کیا آپ میں اتنی غیرت ہے کہ اس توہین کو آپ برداشت کر سکتے ہیں آئیے آگے اور سنیں کہ یہ کس حد تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کی توہین کرتے جائیں گے کسی کو میں ڈال کر نماز پڑھ اور اٹھنی کے پیشاب کو پی لے گدی پر سوار ہو جا حیث کے خون کو روٹی سے لگا کر کھا لے منی کو جو ہے بریڈ سے لگا کر کھا لے عورت کی شرمگاہ کو کھلا رکھ کر نماز پڑھ لے اور ایک مسئلہ آئیے اب سماعت فرمائیں انظر شاہ صاحب قاسمی کا جواب جلال دن قاسمی صاحب کے زبانی اور ایک مشین لے کر کے بیٹھیں گے تو ان کے پاس لچر پوچ اور باطل دلائل کے سوا اور کوئی بات نہیں ہوگی ایک نقطہ اور یہاں بتا دوں قرآن حکیم میں کہیں بھی دلیل کا مطالبہ نہیں ہے ایک یہ قرآن حکیم دلیل کا مطالبہ نہیں کرتا برہان کا مطالبہ کرتا ہے سلطان کا مطالبہ کرتا ہے اسی وجہ سے قرآن حکیم میں کہیں یہ نہیں کہا گیا فاتو بے دلیل ایسا نہیں کہا گیا دلیل لاؤ بلکہ کہا گیا فاتو برہان لاؤ اور کہیں کہا گیا ہا اولائی قوم اتخذوا من دونی آلیہ لولا یاتون علیہم بسلطان بین آہا کیا بات ہے قرآن حکیم دلیل کا مطالبہ نہیں کرتا فاتو بے دلیل ان دلیل لاؤ دلیل تو سب کے پاس ہوتی ہے قرآن کہتا ہے ارے دلیل تو بریلوی کے پاس بھی ہے دلیل تو دیوبندی کے پاس بھی ہے دلیل تو قادیانی کے پاس بھی ہے دلیل تو ہندوؤں کے پاس بھی ہے دلیل تو عیسائیوں کے پاس بھی ہے دلیل تو یہودیوں کے پاس ہے قرآن حکیم کہتا ہے دلیل دو ایسا نہیں بولتا بلکہ یہ کہتا برہان لاؤ برہان کسے بولتے معلوم ہے قاسمی صاحب کو اس کی ہوا بھی نہیں لگی ہوگی ان کے معلومات میں اضافے کے لیے بول رہا ہوں برہان کہتے ہیں سورج کی وہ روشنی سورج کی وہ شوائیں جو سورج کے قریب ہوں عربی میں وہ کہہ سکتے ہیں تقرب برہان وہ کرنے جو سورج کے قریب ہوں ان کرنوں کو برہان کہا جاتا ہے اب بتائیے بہت دور روشنی ہے بتائیے سب سے زیادہ روشن جگہ کون سی ہوگی یہ جہاں میں بیٹھا ہوں یا جہاں وہ روشنی ہے اس کا مطلب جہاں روشنی ہے وہاں کے اطراف و جوانب زیادہ روشن ہوں گے اور جیسے جیسے فاصلہ بڑھتا جائے گا روشنی کم ہوتی جائے گی اس کا مطلب قرآن حکیم کہتا ہے ایسی دلیل لاؤ کہ بات بالکل واضح ہو جائے جیسے سورج کی وہ کرنیں جو سورج کے قریب رہتی ہیں ان کے دائرے میں اگر کوئی چیز آ جائے تو بالکل روشن ہو جاتی ہے ایسی دلیل لاؤ فاتو برہان ہے تم کن تم سو یہ ہے برہان کا مطلب آؤ سلطان کا مطلب سمجھاتا ہوں قرآن حکیم شرک کے بارے میں کہتا ہے ہا اپنے اس موقف کے اوپر شرک کے اوپر سلطان بین کیوں نہیں لاتے سلطان الگ ہے بین الگ ہے دونوں کا مفہوم سمجھا دوں پھر آگے بڑھتا ہوں سلطان کا لفظ بنا ہے سین لام تو ایسی دلیل دو کہ آدمی کے ذہن کے اوپر مسلط ہو جائے آدمی کے دل کے اوپر مسلط ہو جائے سامنے والا چپ ہو جائے ذہن خاموش ہو جائے دل خاموش ہو جائے اس کو کہتے ہیں سلطان سامنے والے کے پاس جواب نہ رہ جائے اس کو کہتے ہیں سلطان یعنی دلیل مسلط ہو جائے ذہن کے اوپر دل کے اوپر مسلط ہو جائے دل کے اوپر اس دلیل کا قبضہ دماغ کے اوپر اس دلیل کا قبضہ کہ سامنے والا وہ دلیل سننے کے بعد چپ ہو جائے ایسی دلیل کو سلطان کہتے ہیں اچھا لا کہہ کہ قرآن کیا کہتا ہے قرآن کہتا ہے کہ کچھ قاسمی ایسے ہوں گے جو دلیل کو لپیٹ کر کے پیش کریں گے تھوڑی دیر کے لیے عقل حیران رہ جائے گی کیا ہے یہ اگر کمپلیکیشن ہو دلیل میں تب بھی تھوڑی دیر کے لیے عقل حیران رہ جاتی ہے واضح قرآن اور حدیث کی آیتیں آ جانے کے بعد بھی شاہ صاحب کیسے اپنے گول گول دلائل سے لوگوں کو پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں آئیے سماعت فرمائیں بھی تھوڑی دیر کے لیے عقل حیران رہ جاتی ہے حدیث پاک میں ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا اگر تم راستے میں جا رہے ہو کہیں کھڈا ہے اور اس کے اندر پانی ہے تو اس میں پیشاب نہ کیا کرو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث کا مطلب ہے ان کم وقتوں سے پوچھو ان نام نہاد مشتہدوں سے انگریز کے بچوں سے پوچھو کہ صاحب کھڑے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے سے وہ جو ہے پانی جو ہے ناپاک ہو گیا لیکن اگر کہیں پیشاب پہلے سے ہو اس میں پانی ڈال دیا جائے حدیث دکھاؤ ورنہ یہ موت مار مار کر جوتا پلاؤ ان کو کیونکہ حدیث نہیں ہے حدیث میں تو یہ ہے کہ کھڑے ہوئے پانی میں پیشاب کیا جائے تو پانی ناپاک ہوتا ہے لیکن کھڑے ہوئے پیشاب میں پانی ڈال دیا جائے خیاس نہیں مانتے نا اشتہاد نہیں مانتے ایما کی تقلید نہیں کرتے ایک ایک جوتا مارو اور یہ موت پلاؤ اور گھوڑی کا اور اونٹی کا پیشاب پلاؤ گدی پر سوار کرو کروش لگا کر کھلاؤ کم وقت ایسے ہوں گے جو دلیل کو لپیٹ کر کے پیش کریں گے تھوڑی دیر کے لیے عقل حیران رہ جائے گی کیا ہے یہ اگر کمپلیکیشن ہو دلیل میں تب بھی تھوڑی دیر کے لیے عقل حیران رہ جاتی ہے خاموش ہو جاتا ہے دل خاموش ہو جاتا ہے دماغ قرآن حکیم کہتا ہے ایسی دلیل نہیں چاہیے جس کے اندر کمپلیکیشن ہو الجھا ہو بلکہ دلیل ایسی ہو سلطان ہو اور بالکل واضح ہو کمپلیکیشن نہیں ہونا چاہیے کہ اس کمپلیکیشن کی وجہ سے عقل حیران رہ جائے اور دل تھوڑی دیر کے لیے سکتے میں آ جائے نہیں دلیل بالکل واضح ہو سلطان ہو اور بہین ہو قوم اتخذوا من دونی آلیہ لولا یاتون علیہم بسلطان بین تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن حکیم دلیل کا مطالبہ نہیں کرتا قرآن حکیم سلطان کا مطالبہ کرتا ہے وہ بھی سلطان بین کا مطالبہ کرتا ہے قرآن حکیم کا مطالبہ کرتا ہے یہ سلطان کا مطالبہ اور یہ برہان کا مطالبہ اس بات کی طرف مشیر ہے اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ دلیلیں تو سب کے پاس ہوتی ہیں دلیلیں ایسی لاؤ جو مضبوط ہوں جس دلیل کو توڑا نہ جا سکے جس دلیل کا جواب نہ دیا جا سکے وہ دلیل پیش کرو اب بتاؤ یہ دلیل اہل حدیثوں کے علاوہ اور کہاں ہے ایسے دلائل جن کا جواب نہ دیا جا سکے ایسے دلائل صرف اہل حدیثوں کے پاس ہیں تم کہتے ہو ہمارے پاس دلائل ہیں ہم کہتے ہیں وہ سب ضعیف ہیں جب ضعیف ہے تو سلطان نہیں ہوئے اگر ضعیف ہے تو وہ برہان نہیں ہوئے آئیے سنیں کیسے سید انظر شاہ صاحب خاصمی یہ اپنے خود ساختہ مسلک مسلک کو بچانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح احادیث اور قرآن کی آیتیں واضح ہو جانے کے باوجود بھی غذیف اور موقف روایتوں کا سہارا لے کر لوگوں کو سیدھے راستے سے بھٹکانے کی کوشش کر رہے ہیں بعض مسائل مخصوص ہوا کرتے ہیں جمعہ کے اندر خطیب جب خطبے کے لیے کھڑا ہو جائے تو سنتوں کا نوافل کا پڑھنا مکرو ہو جاتا ہے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قام القطیب فلا صلاۃ ولا کلام قتیب جب کھڑا ہو جائے تو نماز بھی نہیں ہے اور بات چیت بھی نہیں ہے لیکن اس صحابی کو فرمایا کہ تم آؤ اور خطبہ شروع ہو جائے اور سارے لوگ بیٹھے رہے تم کھڑے ہو کر نماز پڑھنا بہت مخصوص حالات ہوا کرتے ہیں منظر دیکھ یہ تو انزر شاہ قاسم صاحب کی دلیل تھی اب آئیے سنیں کہ جلال الدین قاسم صاحب کی دلائل کیا ہیں حدیث دیکھ لے پہلے اس کے بعد روایت اس طرح عن جابر بن عبد الله رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء سلیق الغطفانی یوم الجمعة ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يخطب فجلس فقال قم فركع ركعتين وتجوز فيهما ثم قال اذا جاء احدكم يوم الجمعه والامام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما رواه مسلم فی کتاب الجمعہ امام مسلم اس حدیث پاک کو کتاب الجمعہ میں لائیں کیا ہے کہ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں ممبر پر ہیں خطبہ دے رہے ہیں اتنے میں ایک صحابی آئے حضرت سلیک قبیل غطفان کے تھے اور وہ مسجد میں داخل ہوئے جب انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر خطبہ دے رہے ہیں تو داخل ہوتے ہی بیٹھ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سلیک آئے ہیں اور فوراً بیٹھ گئے بیٹھ گئے آپ نے کم کھڑے ہو جاؤ حضرت سلیک کھڑے ہو گئے آپ نے فرمایا کہ دو رکعت پڑھ لے اور ذرا ہلکی پڑھ سلیک آئے بغیر دو رکعت پڑھے بیٹھ گئے یہ دیکھ کر کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں بیٹھ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کھڑا کیا اور باقاعدہ حکم دیا کہ دو رکعت پڑھو ہلکی پڑھو اس کے بعد بیٹھو اور اس کے بعد آپ نے ایک اصول بتایا اذا جاء احدكم يوم الجمعه والامام يخطب کہ جب کوئی بھی آدمی یہ رول بتایا جا رہا ہے اذا جاء احدكم يوم الجمعه والامام يخطب کہ امام خطبہ دے رہا ہو ایسی حالت میں کوئی آئے فلیرکع رکعتین اسے چاہیے کہ دو رکعت پڑھ لے ولیتجوز فیما اس کو چاہیے کہ وہ دو رکعت ہلکی پڑھے یہ قیاس کے رگڑنے والے بولتے ہیں کہ جب امام ممبر کے اوپر کھڑا ہو جائے تو اس کو دو رکعت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے خطبہ سنتا جائے اس لیے کہ طرف سے ایک منقطع ایک منقطع موقوف روایت ہے وہ جسے علامہ ابن نجیم مصری نے البحر الرائق کے اندر لکھا ہے نقل کیا اور اس کو موقوف ہی کہہ دیا ہے کیا ہے اذا خرج الامام فلا صلاة ولا کلام یہ حدیث لگ رہی ہے اذا خرج الامام فلا صلاة ولا کلام یہ تو جادوگر جیسا جملہ لگ رہا ہے یہ مجھے حدیث نہیں دکھتی ہے جب امام نکلے اس لیے کہ مقفر مسجع عبارت یہ نبی کا طریقہ نہیں ہوتا بولنے کا اذا خرج الامام فلا صلاة ولا کلام کا مطلب ہے کسی بدماش نے بنایا اس کو جب امام نکلے تو نہ تو کوئی نماز ہے اور نہ تو بات چیت ہے دیکھو حدیث حدیث صحیح سری مرفو متصل موجود ہے اور اس کے مقابلے میں قیاس رگڑنے والے موقوف روایت گھسا رہے ہیں بتائیے حدیث صحیح مرفو متصل سری روایت کے مقابلے میں یہ موقوف حدیث چلے گی لیکن چلانے پر مصر ہیں یہ چلا رہے ہیں اس لیے کہ ان کے امام نے وہی عقیدہ رکھا ہوا ہے ان کے امام نے یہی بات کہی ہے کہ کوئی آدمی دو رکعت نہ پڑھے جب امام خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہو حدیث موجود ہے صحیح ہے سری ہے مرفو ہے متصل ہے مطالبہ یہ کیا جاتا ہے حدیث ہے صحیح لاؤ مرفو لاؤ متصل لاؤ یہ حدیث کیا ہے یہ حدیث کیا ہے یہ مسلم کی یہ روایت صحیح مسلم کی روایت سری کہ جب تم میں سے کوئی جمعہ کے دن آئے ولی امام یختب اور امام خطبہ دے رہا فلی ارکا رکھا دیں دو رکعت پڑھے سری ہے مرفو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو ہے رفع حضرت جابر فرما رہے کہ ایسا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مرفوع ہے یہ اور متصل ہے سند کے اندر کہیں انقطاع نہیں ہے منقطع روایت تو حضرت امام مسلم لاتے ہی نہیں یہ روایت متصل ہے تو سارے شرائط جب موجود ہے تو تو عمل کیوں نہیں کرتا قیاس کے رگڑنے والے ایسے دلائل جن کا جواب نہ دیا جا سکے ایسے دلائل صرف اہل حدیثوں کے پاس ہیں تم کہتے ہو ہمارے پاس دلائل ہیں ہم کہتے ہیں وہ سب ضعیف ہیں جب ضعیف ہے تو سلطان نہیں ہوئے اگر ضعیف ہے تو وہ برہان نہیں ہوئے لہذا تمہاری دلیل ہے کس کام کی قرآن حکیم ایسی دلیل کو لات مارتا ہے احادیث ایسے دلائل کو کہتی ہے کہ ردی کی ٹوکری میں ڈال دو اٹھا کے اس لیے کہ مطالبہ دلیل کا نہیں مطالبہ سلطان بین کا ہے اور مطالبہ برہان کا ہے کتنی باتیں معلوم ہوئی حدیث پاک سے کہ اصحاب الحدیث کب سے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہیں لا تزالوں کا مفاد بتا رہا ہے اور جماعتیں چار نہیں ہوں گی جماعت ایک ہوگی تو آئی کا مفاد ہے اور برابر لڑتے رہیں گے کہیں چپ نہیں بیٹھے رہیں گے یہ لا یزرہم من خالفہم کا مفاد ہے اور دلائل کے میدان میں کسی بھی میدان میں سامنے والا ان کو چت نہیں کر سکتا اور مخالفین کے جھوٹے پروپیگنڈے الزامات انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اچھا یہ جماعت کب تک رہے گی آخری ٹکڑا اللہ عز و جل یہاں تک کہ قیامت آ جائے یعنی زمانے رسالت سے لے کر تا قیام قیامت یہ جماعت موجود رہے گی اب آپ دل کے دروازے کھول کر کے دماغ کی کھڑکیاں کھول کر کے ذرا فیصلہ کر لیں کہ کیا اس حدیث پاک سے مراد اس حدیث پاک میں جس طائفہ کی بات کہی گئی ہے جس گروہ کی بات کہی گئی ہے جس جماعت کی بات کہی گئی کیا وہ جماعت حنفی جماعت ہے اس لیے کہ وہ تو اسی سال کے بعد وجود میں آئی ہے چوتھی صدی سے پہلے تو یہ سب کچھ تھا ہی نہیں ایک نکتا پیش کیا جاتا ہے اس کے پاس نکتوں کے سوا ہے کیا وہ بھی لچر نکتے باطل نکتے کہتے ہیں کہ اہل الحدیث سے مراد محدثین ہیں آج کے اہل حدیث تھوڑی ہیں اعتراض یہ ہے کہ انہوں نے اہل الحدیث نام کیوں رکھا تو اہل الحدیث نام کیوں رکھا اس کا جواب دے رہا اس حدیث اہل حدیث سے مراد یہ ملک وکٹوریا کی پیداوار طبقہ نہیں لا مذہب ٹولہ نہیں غیر مقلد جماعت نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اہل حدیث کی تعریف فرمائی ہے محدثین کرام کی تعریف جو حدیث کے لیے خدمت کیا کرتے ہیں اس فن کو حاصل کیا کرتے ہیں اس کے لیے زندگی لگایا کرتے ہیں ایک ایک نکتہ پیش کیا جاتا ہے اس <laughs> کے پاس نکتوں کی سوا ہے کیا وہ بھی لچر نکتے باطل نکتے کہتے ہیں کہ اہل الحدیث سے مراد محدثین ہیں آج کے اہل حدیث تھوڑی ہیں اہل الحدیث نام کیوں رکھا اس کا جواب دے رہا ہوں عیسائی عیسیٰ کے زمانے میں مسلمان تھے کہ نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہنے والے لوگ مسلمان تھے کہ نہیں حضرت موسا کے دور میں حضرت ہمارا امتیاز کیسے ہو عیسائی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں یہودی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں مسلم کہتے ہیں اس لیے کہ اسلام تو حضرت آدم کے دور سے ہی ہے غور کیجئے تمام مذاہب کے مسلمانوں سے امتیاز کے لیے ذات محمد معیار ہے جیسے کہہ دیا محمدی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب وہ عیسائی نہیں ہے اب وہ یہودی نہیں ہے وہ اور کسی مذہب کا ماننے والا نہیں ہے تو دیگر مذاہب کے مسلمانوں سے امتیاز کے لیے ذات محمد معیار ہے محمدی کہہ دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا اچھا اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں میں بداتی لوگ بھی ہے بداتیوں سے امتیاز کے لیے سنت محمد معیار ہے لہذا اہل حدیث اپنے آپ کو محمدی کہتا ہے دوسرے مذاہب کے مسلمانوں سے ممتاز ہونے کے لیے دوسرے مذاہب کے مسلمانوں سے ممتاز ہونے کے لیے ذات محمد معیار ہے اس لیے اہل حدیث اپنے آپ کو محمدی کہتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں میں بداتی بھی ہیں لہذا بداتیوں سے امتیاز کے لیے سنت محمد معیار ہے لہذا اہل حدیث اپنے آپ کو اہل سنت کہتا ہے اور سنت رسول کا پتہ احادیث محمد سے چلتا ہے لہذا احادیث محمد یہ معیار ہے سنت کو جاننے کی لہذا اہل حدیث اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئے تو پھر سے دوہرا دوں دیگر مذاہب کے مسلمانوں سے امتیاز کے لیے ذات محمد میں آ رہا ہے اسی وجہ سے اہل حدیث اپنے آپ کو محمد ہی کہتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں میں بیداتی لوگ بھی ہیں لہذا بدعتیوں سے امتیاز کے لیے سنت محمد میں آ رہا ہے تو ہم اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں اور سنت کو جاننے کا ذریعہ احادیث رسول ہے احادیث محمد ہے لہذا احادیث محمد کی طرف نسبت کر کے ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں اگر قاسمی صاحب کو منطق آتی ہو تو میں یہ کہوں گا کہ جامع اور معنی کسی چیز کی تعریف ہوتی ہے جب کسی جن سے قریب کی فصلیں قریب لائی جائے یہ منطق ہے جن سے قریب جیسے حیوان اور فصلیں قریب اس کی ناطق لہذا انسان کی تعریف حیوان ناطق اس لیے کہ حیوان جن سے قریب ہے اور ناطق اس, فصل اس کا فصل قریب ہے لہذا انسان کی جامع اور معنی تعریف حیوان ہے لہذا ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں محمدی کہتے ہیں اس وجہ سے اہل سنت کہتے ہیں اس وجہ سے اہل الحدیث کہتے ہیں اس وجہ سے یہ اس سوال کا جواب ہے کہ تم اپنے آپ کو اہل حدیث کیوں کہتے ہو اہل حدیث صرف محدثین کو کہتے ہیں غلط بات ہے دو لفظ آتے ہیں محدث اور اہل الحدیث محدث سے مراد عالم بالحدیث حدیث کو جاننے والا حدیث کی تحقیق کرنے والا حدیث کو پرکھنے والا اس کو محدث کہتے ہیں عالم بالحدیث کو محدث کہتے ہیں اور اہل الحدیث عام ہے عامل بالحدیث کو بھی کہتے ہیں اور عالم بالحدیث کو بھی کہتے ہیں جیسے قرآن حکیم کہتا ہے کلیا اہل الکتاب آؤ اے اہل کتاب تو اہل کتاب سے مراد صرف علماء ہی ہیں کہ تمام یہود و نصارہ ہیں قرآن حکیم خود کہتا ہے کہ اہل اگر لگا دیا جائے تو بات عام ہو جاتی ہے اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ کے عالم بھی ہیں اور عوام بھی ہیں لہذا اہل الحدیث سے مراد عالم بالحدیث بھی ہے اور عامل بالحدیث بھی تو یہ اس سوال کا جواب ہو گیا کہ ہم انگریزوں کی اولاد نہیں ہیں اس لیے کہ ہم تو زمانے رسول ہی سے ہیں لہذا انگریزوں کا بچہ کہنا یا انگریزوں کی اولاد کہنا یہ اہل حدیثوں کے اوپر بہت بڑا ظلم ہے اہل حدیثوں کے اوپر بہت بڑی زیادتی ہے اور ایک طریقے کا یہ قذف ہے قذف ثبوت نہ دے سکے تو کتنے کوڑے لگائے جائیں مولانا اسی کوڑے لگائے جائیں اس لیے کہ الزام ثابت نہ ہو سکے تو اسی کوڑے لگائے جائیں یہ حد قذف ہے تو مولانا انضر شاہ صاحب قاسمی کا یہ اعتراض تھا کہ اہل حدیث سے مراد صرف محدثین ہیں محدثین کی جماعت ہے اس کا جواب تو جلال الدین صاحب قاسمی نے بڑے ہی اچھے انداز سے دے دیا اب آئیے سنیں کہ اندر شاہ صاحب قاسمی کا دوسرا اعتراض کیا ہے تو محدت سامعین آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ کون کیا کہہ رہا ہے کون حق پر ہے اور کون نا حق پر تو آگے اور سنتے جائیے اور اپنے ذہنوں کو کھولیے اور اپنے ذہنوں سے شکوک و شباہت کو دور کیجئے لیجئے سنیے آگے ایک تقسیم کوئی میکلال قیامت تک لے کر آئے کہ ان محدثوں کے طبقات میں طبقات اہل حدیث بھی کوئی ہے پہلی بات یہ اہل حدیث کا نام ہی اپنی جگہ پر غلط ہے اللہ کے حبیب پاک آقا دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا علیکم بسنتی تم پر لازم ہے میری سنت پر چلنا آپ نے یہ نہیں فرمایا علیکم بھی حدیثی کہ میری حدیث پر چل کر تم اہل حدیث بنو حدیث اور چیز ہے میرے بھائی سنت اور چیز ہے ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے سنا آپ لوگوں نے مولانا اندر شاہ صاحب خاص میں یہ کہہ رہے ہیں کہ حدیث اور سنت یہ دونوں الگ الگ ہیں آئیے اس کی حقیقت مولانا جلال الدین صاحب خاص میں سے سنیے کیا ہوئی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو کہتے کون سے قول کو قول کی دو قسم ہے وہ قول جو وحی الہی کی بنیاد پر ہو یہ حدیث ہے اس لیے کہ جو قول وحی الہی کی بنیاد پر ہو واجب التعمیل ہے اور قول کی دوسری قسم جو وحی الہی کی بنیاد پر نہ ہو وہ مشورہ ہے اسے مانا بھی جا سکتا ہے اور رد بھی کیا جا سکتا ہے تو آپ کی بات کو حدیث کہتے ہیں وہ بات جس کی بنیاد وحی الہی پر ہو او فعلاً آپ نے کوئی کام کیا وہ حدیث ہے ایک حنفی عالم ہے مولانا طاہر گیاوی نظام آباد میں انہوں نے اہل حدیثوں کے خلاف بڑی زہر افشانی کی ہم علماء کی قدر کرتے ہیں لیکن اب حدیثوں کے اندر کوئی توڑ مروڑ کرنے لگے تو بڑا دکھ ہوتا ہے دیکھیے انہوں نے کیا بات کہی یہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں حدیث پر عمل کیسے ہوگا حدیث پر عمل کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہی نہیں ہے بلکہ سنت پر عمل کرنے کے لیے کہا ہے یہ دیکھیں ہنسی نہیں بہت گہری بات ہے آپ نے سمجھا ہی نہیں ایسے ہنس دیا آپ لوگ میں سمجھاتا ہوں بنیاد کیا ہے سمجھے نہیں آپ دلیل کیا ہے اس کی دلیل میں انہوں نے پیش کیا وہی مستدر کے حاکم کی روایت پھر سے پڑھ لیتا ہوں وان اس لیے کہ اس سے ایک نقطہ حل ہو جاتا ہے وان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني قد تركت فيكم شيئين لن تزلوا بعدهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يرد على الحوز رواه الحاكم في المستدرك حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی ہیں ان دونوں کے بعد تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے ایک تو اللہ کی کتاب ہے دوسرے میری سنت میری سنت ہے حدیث ہی نہیں فرمایا یعنی پکڑنا ہے کتاب اللہ کو اور میری سنت کو نبی نے حدیث نہیں کہا ہے لہذا حدیثوں پر عمل نہیں ہوگا سنت پر عمل ہوگا یہ اعتراض ہے جواب دے سکتے ہیں آپ لوگ علماء دے سکتے خالی آپ لوگ خالی ہنس دیے دیکھو نبی نے یہاں سنت کیوں کہا ہے معلوم ہے آپ کا فیل بھی دو طریقے کا جیسے کال دو طریقے کا آپ جو کریں حدیث اس لیے کہ حدیث کی تعریف ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو کام آپ کریں وہ بھی حدیث ہے اچھا آپ نے بیک وقت نو بیویاں رکھی ہیں رکھیں گے آپ فیل ہے آپ کا یہ فیل ہے آپ کا بہت ساری چیزیں ایسی کی ہیں جو آپ نہیں کر سکتے عزیز محترم مولانا احمد اللہ صاحب نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ نجاشی کی نماز غائبانہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھی آپ نہیں پڑھ سکتے تو بعض باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص بیک وقت آپ نو بیویاں نہیں رکھ سکتے چار ہی بیویوں کی اجازت ہے اب آپ کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیل حدیث ہے تو یہ